تو اب معبودوں نے تمہاری بات جھٹلا دی تو اب تم نہ عذاب پھیر سکو نہ اپن مدد کر سکو اور تم میں جو ظلم ہے ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے